ہوئے پڑے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے فوراً میں نیچے آ گیا اگر وہاں بھی جا کر کوئی ایک اعلان کر دیتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹے توڑ رہا ہے تو پھر شرابیوں کا نشہ بھی ہرن ہو جاتا پھر وہ بھی بھاگ دو روکو روکو روکو پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود عمل کر لو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا ہے پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو نہ جانے کا بہانہ نہ جانے کا بہانہ کام نہیں کرنا گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں پھر اوروں کو تبلیغ کریں کوئی نہ رکتا سارے بھاگتے روکو روکو روکو میرے بھائیو چاروں طرف نافرمانی کی آگ ہے اور ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا تو میرا آشیاں بھی جل جائے گا اگر اس پھٹے کو نام دوبارہ ٹھیک کیا گیا تو میرا کیبن بھی ڈوب جائے گا یہ اتنی خوبصورت مثال ہے تبلیغ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی کے لیے گنجائش نہیں پھر سمندر کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے لوگ سمندری سفر سے ڈرتے تھے انہیں پانی دیکھا ہی نہیں تھا پانی سے وہ گھبراتے تھے پانی ان کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ دیکھتے ڈرتے تھے سر سہرا جنگل پہاڑ تو پانی سے گھبراتے تھے اس لیے سمندری جہاد کا اجر اللہ کے نبی نے دگنا بتایا زمین پہ جنگ کرنے والوں سے دگنا اجر ہے سمندر میں جہاد کرنے والوں کا کہ آپ نے دگنا اس لیے بتایا تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو اور اس کے لیے کوشش کی جائے تو سمندر سے ویسے ڈرتے تھے ادھر آپ نے کشتی کی مثال دی پھر چشم تصور میں ان کو ڈوبتا دکھایا تو چونکہ میں نے ایک سمندری سفر کیا اور خوش قسمتی سے ایک طوفان بھی دیکھا پھر اس حدیث کو بھی پڑا ہوا ہے ان دونوں کو جب میں نے آپس میں جوڑا تو میرے اوپر ساری شروحات ایک طرف رہ گئیں اور وہ میرا سفر ایک طرف کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس تبلیغ کے کام کے بغیر حفاظت نہیں ہے اس تبلیغ کے کام کے بغیر نجات نہیں ہے جب سفینہ ڈوبے گا سارے ڈوب جائیں گے ہاں اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ جو اوروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اللہ ان کو بچائے گا تو میرے بھائیو میں تو کب سے عرض کر رہا ہوں کب سے شور مچا رہا ہوں نافرمانی کی فصل کٹنے پر آ چکی ہے اس کو اب مرنا ہے یہ جراثیم اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں جیسے وہ سنڈی ہوتی نا وہاں ہم کپاس آج کل کپاس لگی ہوئی ہے تو سنڈی کی ایک عمر ہوتی ہے وہ آتی ہے فساد مچاتی ہے پتے کھا جاتی ہے ٹنڈا کھا جاتی ہے پودے کو برباد کر دیتی ہے پر پھر خود وہ ایک کچھ چار ہفتے کا اس کا سارا سرکل ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے ایسے ہی ایسے ہی نافرمانی کی ایک عمر ہے ایک زندگی ہے وہ پوری ہو چکی ہے وہ ختم ہونے کا ہے آخری سانسوں پر ہے میں شور مچا رہا ہوں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ یہ سفینہ ڈوبنے والا ہے اس کشتی کے بعد باندھ پھٹ چکے ہیں اس کے پیندوں میں سوراخ ہو چکے ہیں اور موجیں اس کو نگلنے کے لیے تیار ہیں صرف ایک اشارے کا انتظار ہے اوپر سے امر آئے گا اور یہ سب زیر و زبر ہوگا اور یہ سب جب کسی کو پانی بہائے کسی کو ہوا اڑائے کسی کو زمین نکل جائے کسی کو فرشتے کی چیخ آئے جو بھی ہو یہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے جب دنیا زنا سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا جب دنیا ظلم و ستم سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا جب دنیا لواطت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا جب دنیا بدیانتی اور خیانت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا بے حیائی اور بد دیانتی دو معاشروں کو سب سے شدید پکڑائی ہے شعیب علیہ السلام کی قوم بد دیانت تھی جو ہمارے فیصلہ آباد کا تاجر کر رہا ہے جو لاہور پنڈی پشاور ملتان کراچی کے تاجر کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ہر ہر ہر چیز کو دو پہ لگا چکے ہیں نہ عزت عزت ہے نہ قول قول ہے نہ وعدہ وعدہ ہے نہ شریعت شریعت ہے نہ وفا وفا ہے مال کمانا ہے جیسے مرضی کماؤ شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی مذہب تھا اچھا امرو کا ان نفعل فی آبا ما نشاء انتل لانت الحلیم الرشید بڑا آیا نیک پاک بزرگ چل مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر ہمارے کاروبار میں مت دخل دے ہم جو چاہیں مرضی کریں اپنا مال ہے ساری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کیا اور میرے بھائیو اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے چاہے کافری کیوں نہ ہو اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے جبھی تو نبی بھیجے جبھی تو رسول بھیجے جبھی تو سمجھانے والے بھیجے جو لوگوں کے چولہے بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر غیظ و غزم نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے زانی کے خلاف کوئی نہیں وہ بھی گناہ ہے شرابی کے خلاف کوئی نہیں وہ بھی گناہ ہے کافر کے خلاف کو نہیں کافر تو سب سے بڑا مجرم ہے مشرق سب سے بڑا مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھانے والے کو بتا دو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے کیوں ہے کہ سود کھانے والے لوگوں کے چولہے بجھا دیتے ہیں ان کے منہ سے نوالج چھین لیتے ہیں ان کے زرک برق جو لباس ہیں وہ غریبوں کے خون کے چھینٹوں سے سرخ ہوتے ہیں ان کے چہروں کی لالی وہ غریبوں کا چوسا و خون ہوتا ہے ان کے گھروں کے چراغاں میں غریبوں کا خون جل رہا ہوتا ہے ان کی کمائی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے اعلان جنگ ہے میرا سود کے خلاف اعلان جنگ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تھا غریبوں کا رزق چھین لیا تھا بدیانتی کے ساتھ زمین میں زلزلہ آیا ایک عذاب زلزلہ آیا ایک عذاب او ہو ہو اوپر سائبان کی طرح بادل چھایا اور اس میں سے آگ برسی یہ دوسرا عذاب زمین کپ کپ آئی فرشتے کی چیخ آئی آسمان سے آگ برسی اللہ نے تین عذابوں میں ان کو پکڑا اور ان کی ساری منڈی کو جلا کے راکھ بنا دیا جاؤ اردن میں ہماری جماعت گئی تھی انیس سو اکیانوے میں آج بھی وہ عبرت کا نشان بن کے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب بازار کا تاجر بدجانت ہو جاتا ہے تو آخری انجام یہ ہے یہ تجارت ٹوٹے گی یہ تجارت ٹوٹے گی یہ نظام ٹوٹے گا اور پھر دوسرا بے حیا معاشرہ تھا لوت علیہ السلام کی قوم کا جن پر اللہ نے پانچ عذاب کٹھے برسائے پانچ عذاب کسی قوم پر نہیں آئے بے حیا معاشرے کو تنبیہ کی جا رہی ہے زمین میں زلزلہ آیا چہرے مسخ کر دیے گئے فتمسنا آئنہم فرشتے کی چیخ آئی آسمان سے پتھر برسے جالنا آلیا سافلا اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر کر دیا گیا اور پٹخ کے زمین پر مارا اور ستر مربع میل میں پانی نکل آیا ستر مربع میل میں پھیلا ہوا شہر اللہ نے چند منٹوں میں انہیں پتھر مار مار مار کے چہرے پہلی مسخ کیے زلزلہ فرشتے کی چیخ اوپر سے پتھر اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اور پھر مستقل ان پر عذاب کی شکل قائم کر دی کہ وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے کہ کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی اتنا گندا پانی ہے بحر مردار کا سب سے زیادہ اس بے حیا معاشرے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کوڑے برسائے پانچ قسم کے عذاب آئے تو خیانت اس وقت سارے بازاروں میں ابل ابل رہی ہے اور بے حیائی کے گٹر ابل ابل ابل کے انہوں نے دیہات کیا شہر کیا سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ صاف ہوں گے اس دھرتی کو صاف ہونا ہے خزاں ہمیشہ نہیں رہتی بہار ضرور آتی ہے بارشیں کتنی ہی لمبی ہو جائیں موسم ضرور کھلتا ہے گھٹا کتنی ہی گھنگور کیوں نہ ہو آخر آخر آخر کو جا کر آسمان چمکتا ہے یہ سارا معاشرہ اپنی بے حیائی کی حدوں کو چھو چکا ہے آگے حد کوئی نہیں ہے اب انہیں غاروں میں جانا ہے اب انہیں ہلاکتوں میں جانا ہے اب ان کے لیے ذلت کا لباس آئے گا اب ان کے لیے عذاب کے کوڑے برسیں گے اب ان کے لیے غضب کی بجلیاں کڑکیں گی توبہ کرنے والے اور لوگوں کو بچانے والے بچا لیے جائیں گے اور باقیوں پر رندہ پھر جائے گا اگر اللہ زندہ قیوم موجود ہے تو یہ ہوگا اور یہاں اگر کی بات نہیں ہے اللہ تو ہے ہی میں اور آپ ہیں اگر مگر ہم ہیں آنے والے مٹنے والے مرنے والے وہ تو ہے تو تھا وہ تو رہے گا ہمیشہ حی ہمیشہ قیوم ہمیشہ ابدی ہمیشہ سے ازلی دائم قائم حی قیوم مالک الملک فعال لما يريد يفعل ما يشاء جو چاہے کر دے دھرتی اس کی غلام آسمان اس کا غلام ہوائیں اس کے تابع پانی اس کے نوکر زمین آسمان کا نظام اس کے امر سے فرشتے اس کے تابع کائنات کی ایک ایک چیز اس کے امر کے اشارے کی منتظر ہے جب نافرمانیوں کے گٹر ابلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے امر کے ساتھ انہیں صاف کرتا ہے تو میرے بھائیوں سخت سخت خطرے میں معاشرہ داخل ہو چکا ہے بھائی او کہاں تک جائے گی میری آواز مجھے نہیں پتا تم تو سنو اوروں کو سناؤ تبلیغ میں پھرو پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو ایک آدمی نے اگر نماز چھوڑ دی ساری کالونی کا پھٹا ٹوٹ گیا سارے شہر کا پھٹا ٹوٹ گیا آٹھ بازاروں میں ایک آدمی نے سود پہ کام کر لیا ایک آدمی نے بدیانتی سے کام کر لیا تو پھٹا ٹوٹ گیا اور جب سو میں سو بدیانت بیٹھے ہوں دس ہزار کٹھے کرو تو ایک دیانتدار نظر آتا ہے تو جب اس طرح بدیانتی کا فریت نگل چکا ہو تو اس کشتی کے ڈوبنے کے سارے اسباب مکمل ہو چکے ہیں اس لیے میرے بھائیوں میں سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ پکار رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ اور اللہ کی راہوں میں پھرو تبلیغ میں پھرو تبلیغ میں پھرو لوگوں کے پیچھے پھرو ان کی منتیں کرو یہ اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہ نیکوں کے لیے ہے نہ بد کے لیے ہے نہ تاجر کے لیے ہے سب سے بڑی عبادت اس وقت لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو تیار کرنا ہے یہ امت نبیوں والا کام لے کر آئی ہے یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نائب بن کر آئی ہے ساری دنیا میں پیغام حق کی آواز لگانا اس امت کے ذمے ہے ان کا بیٹھ جانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم ہے داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کر دیا کہ آج دن میں کسی کو نہیں ملوں گا بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا دروازے بند کر لیے دیواریں اونچی کر دیں اور اندر بیٹھ کے اپنا ذکر میں شروع ہو گئے اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں اوپر سے اندر اتار دیے دعود علیہ السلام پریشان ففز ففظ یہ کہاں سے آ گئے تالا بند دروازہ بند دیواریں اونچی سیڑھی کوئی نہیں یہ اندر آئے کیسے کلا تحب خسمان بغا بادن آپ ڈرے نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے اب ہمارا جھگڑا طے کر دیں فیصلہ کر دیں کا کیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے لہو تسعون و تسعون نعجب اور میں ولی نعجت واحدہ اس کی ننانوے بھیڑیں میری ایک بھیڑ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب کہتا تیری ہے کہ بھی میں ہی لے لینی ہے تو چھڑ دیتے میں دے دے تو آپ ذرا فیصلہ کریں ہم میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے یہ فیصلہ تو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے بھائی تو ظالم ہے دعود علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ بھجوایا کیوں گیا کہ داود تو دروازے بند کر کے بیٹھنے نہیں آیا اگر تجھے خلوت کا شوق ہے نا تو رات کو اٹھ جا اگر تجھے ذکر کا شوق ہے تو رات کو اٹھ جا دن میرے بندوں کے لیے ہے تو گوشہ نشینی کے لیے نہیں آیا تو نبی ہے اور نبی کا کام گوشہ نشینی نہیں ہے بے شک خلوت بڑی ضروری ہے اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنا بہت ضروری ہیں پر اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا وہ رات کو کیا کر دن میں نہ کیا کر کیونکہ ان لکف النہاری سبحان طویلا تجھے دن میں کام ہے بڑا لمبا چوڑا تو تو کیا کر اٹھ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیہ ورتل القران ترتیلا ومن اللیل فسجد له وسبح لیلا طویلا ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ کے تعلق کے لیے خلوت ضروری ہے اللہ سے دل لگانے کے لیے تنہائی ضروری ہے پر اللہ نے تفریح کر دی کہ تم امت محمد ہو تم کو دن میں بڑا لمبا کام کرنا ہے کہنا تو یہ ہے اس کو تشبیح دی ہے تیرنے کے ساتھ تیرنے کے ساتھ تشبیح دینے میں اس کی عظمت اہمیت اور تسلسل کی طرف اشارہ ہے پیدل چلنے والا رک جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں گاڑی میں جانے والا بریک لگا لے تو اسے کوئی نقصان نہیں اسے جلدی پہنچنا تھا آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچے گا اس نے ایک گاڑی چھوڑ دی دوسری پکڑ لی صبح کی بجائے شام کو پہنچ گیا لیکن جب کوئی آدمی پانی میں اتر جاتا ہے تو اب وہ اب وہ نہ رک سکتا ہے نہ وہ آرام کر سکتا ہے نہ وہ اپنے تیرنے کو موقوف کر سکتا ہے جب تک کنارے پر ہاتھ نہ لگیں یا طے تک پاؤں نہ پہنچیں اس وقت تک اسے تیرنا ہے تیرنا ہے اور تیرنا ہی ہے اگر وہ سست ہوا تو پانی بہا کے لے جائے گا اگر وہ رک گیا تو پانی کی موجوں کی نظر ہو جائے گا اگر وہ ٹھہر گیا تو تہ اس کی قبر بن جائے گی لہذا <clears throat> اسے ہر حال میں تیرنا ہے اے میرے محبوب تیرے ذمے نبوت کا کام تیرے ذمے تبلیغ کا کام تیرے ذمے دعوت کا کام لگا ہے تیرے لیے اب آرام کوئی نہیں ہے تو چل اور چل اور چل اس مانجھی کی طرح جسے جب تک کنارہ نہ نظر آئے اور جب تک اس کی کشتی کنارے پر لنگر انداز نہ ہو اس کا ہاتھ چپو کو چلاتا رہتا ہے وہ اور پتوار ساتھی بن جاتے ہیں جب تک کشتی کنارے نہ لگے اس کا ہاتھ اور پتوار حرکت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ کشتی لنگر انداز ہوتی ہے تب جا کر منزل ختم منزل آتی ہے میرے محبوب تیرے لیے آرام کوئی نہیں ہے چلو چلو اے امت محمد تمہارے لیے آرام کوئی نہیں ہے تیرتے جاؤ تیرتے جاؤ یہاں تک کہ کنارے پر پاؤں لگ جائیں وہ کنارا کیا ہے ہے وہ موت جب موت آئے گی تو آج تمہاری چھٹی ہو گئی موت تک پھر نہیں پھرنا ہے دعوت ہی دعوت ہے تبلیغ کی عظمت کو ایک لفظ سے ادھر حدیث ادھر یہ لفظ ان دو لفظوں میں غور کرو تو بیٹھنے کی گنجائش نظر نہیں آتی ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جسے توڑا جا رہا ہے اور یہاں بھی دیکھو عجیب بات اللہ نے بھی تیرنے سے تشبیح دی اور اللہ کے نبی نے بھی پانی میں کھڑا کر کے کشتی سے تشبیح دی اللہ رسول ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں اللہ اس کے رسول ایک ہی مضمون کو ایک ہی تشبیح کے ساتھ اور مثال کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں وہاں بھی ڈوبنے کا تصور ہے یہاں بھی ڈوبنے کا تصور ہے وہاں بھی تیرنے کا تصور ہے یہاں بھی تیرنے کا تصور ہے یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ لفظ سبحن طویلہ طویلا اور یہ حدیث بخاری ان دونوں میں ایسی خوبصورت مطابقت ہے کہ جیسے پانی میں تیرنے والے کے لیے جہد مسلسل ہے یہ امت محمد اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اور آپ کو آخری نبی ماننے کے بعد اب ان کے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یوں اسلام مٹتا ہو اور یوں مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو ناچنے ناچ دیکھنے والا بھی کلمہ گو ہو نچانے والے بھی کلمہ گو ہوں اور اور ناچنے والے بھی کلمہ گو ہو زنا کے اڈے چلانے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور شراب بیچنے والوں کا بھی دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسجدوں کو اجاڑنے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ گو ہیں جب یہ حال ہو جائے تو اس وقت اس وقت اس وقت مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں چل جائے کہ دکان اب پھرو پھرو پھرو ان لکف النہاری سبحا طویلا تیرے لیے لمبا تیرنا ہے انسانوں میں کب تک جب تک کنارہ نہ آئے وہ کنارہ کیا ہے موت جب تک اللہ کا پیغام نہ کہ بس آ جاؤ اب چھٹی ہے یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستغفر جب یہ آیات اتری تو آپ نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے میرے آرام کے دن گئے میرے اللہ نے کہا ہے اٹھ جا اور میں اپنی قوم کو میری طرف بلا خدیجہ میں کس سے بلاؤں میری کون سنے گا تو حضرت خدیجہ نے اللہ ان کو جزا دے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں پہل کرتے جس دن بستر لپیٹا تھا پھر تیئیس برس تک وہ بستر نہیں کھلا کانٹوں پہ زندگی گزر گئی ہاں جس دن سیج بچھائی جانی تھی اس دن فاطمہ رضی اللہ عنہ سرانے بیٹھ کے رو رہی تھیں ابا کربا ابا اے میرے باپ کے درد ہے میرے باپ کا درد تو آپ نے فرمایا بس میری بیٹی لئی ابھی کی کربن بادل یوم آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج تیرے باپ کو چھٹی مل جائے گی آج سکھ ہی سکھ ہیں بس یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے آج کے بعد تیرا باپ کوئی دکھ نہ دیکھے گا کوئی غم نہ دیکھے گا یہی کام اس امت کا ہے اس امت کے ذمے اس ایمان کی کشتی کو لے کر انسانیت کے سمندر میں تیرنا ہے اگر یہ نہیں تیریں گے تو کفر کی موجیں انہیں بہا کے لے جائیں گی زنا کے تھپڑے ان کو زانی بنا دیں گے شراب کے تھپڑے ان کو شرابی بنا دیں گے سود کی کالی موجیں ان کو سود خور بنا دیں گی ظلم کی کالی موجیں انہیں ظالم بنا دیں گی اور یہ ان بے رحم اور پانی کا ڈوبا تو شہید ہوتا ہے اور جو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گیا وہ برباد ہو گیا وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے تو میرے بھائیوں میں تو کب سے فریاد کر رہا ہوں کہ توبہ بھی کرو اور اللہ کی راہوں میں نکلو تبلیغ میں پھرو اور لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان سے توبہ کرواؤ اگر یہی حال رہا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا کچھ اور ہو جائے گا قبل اس کے کہ وہ ہو جائے ہم توبہ کریں لوگوں سے توبہ کروائیں رات کو اللہ کو رو رو کے منا گیا اللہ مہربانی کر دے مہربانی کر دے صدیاں ہو گئیں صبح آ ہی نہیں رہی پر کوئی صبح کو طالب نظر آئے تو صبح بھی آئے کب سورج نکلے گا کوئی آنکھ تو ہوتی جو مشرق کی طرف اٹھ اٹھ کے دیکھتی کب باہر آئے گی کوئی تو ہوتا جو آنسو کا پانی زمین کو پلاتا اس زمین میں باہر آتی لیکن جب سونا ہی سونا ہو بیدار ہونے والی آنکھیں کوئی نہ ہو تو خزاں کب چھٹے گی پھر تو قبل اس کے کہ کوئی اور تھپڑ لگ جائے کوئی اور نقشہ قائم ہو جائے بھائیو نکلو نکلو اور نکلو اور لوگوں کو نکالو اللہ کی راہوں میں توبہ کرو مسجدیں بھرو دکانوں کو گھروں کو نہ فرمانی کی چیزوں سے پاک کرو جو توبہ کریں گے اللہ انہیں چمکائے گا بچائے گا اور جو اسی غفلت میں رہ گئے پتہ نہیں آئینہ آنے والے کل میں کیا ہوگا ان رب کا لما یرید وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ہم تو آجز اور بے بس ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تو تم تو توبہ کر کے اٹھو یہاں سے کرتے ہو نا ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری تو آسمان میں اپنی تدبیر کو تقدیر کو ارادوں کو نافذ کرنے والے اللہ اے بحر بر پر بغیر مشاورت کے بغیر شرکت کے حکومت کرنے والے اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والے اپنے فیصلوں کو پورا کرنے والے میں کا ساری کائنات کے یا اللہ تن تنہا مالک وحدہ لا شریک اللہ ہم تیری صفات کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ تصور میں لا سکتے ہیں نہ احاطہ کر سکتے ہیں تیرے محبوب نے بھی تیری تعریف میں عرض کیا تھا لا محسی ثنا ان علیک اے مولا ہم تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے انت کما اسنعی علی نفسک تو جیسا ہے جیسے تو نے اپنی ثنا کو بیان کیا ہے ہم ویسے ہی ان تمام جملہ صفات و ثناب کے ساتھ ہم تجھ پر ایمان لائے یا اللہ ہم تیرے کمزور حقیر فقیر بندے ہیں تو شہنشاہ اعظم ہے ہم میرے مولا مجبور ہیں تو میرے مولا مختار ہے جابر ہے ہم ضرورتوں کے غلام ہیں تو ہر ضرورت سے پاک ہے ہم ہم زمان و مکان کے پابند ہیں تو زمان و مکان سے پاک ہے میرے مولا ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں تو کھانے پینے سے پاک ہے میرے مولا ہم تھکن کے آرام کے نیند کے بندھنوں میں پھنسے میں میرے مولا تو تھکن سے بھی پاک ہے نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے ہمیں حالات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ہر حال سے پاک ذات ہے صدمے ہمیں رلاتے ہیں دکھ ہمیں درد مند کرتے ہیں تو ہر قسم کے حال سے پاک ذات ہے میرے مولا ہم اپنے سارے دکھوں کے ساتھ غموں کے ساتھ اپنی اجڑی ہوئی دنیا لے کر اجڑا ہوا دین لے کر تیرے در پر سائل فقیر بن کر حاضر ہوئے میرے مولا تو ہماری حاضری پر نظر کرم فرما دے ہماری حاضری پر نظر کرم فرما دے یہ اس قابل ہی نہیں کہ یا اللہ ہم اس پر کوئی قبولیت کا دعویٰ کر سکیں تو بس تیرے در پر درخواست کرتے ہیں کہ اپنی نظر کرم کو متوجہ کر دے تیرے محبوب کی امت پہ اوکھی گھڑیاں آئی ہوئی ہیں میرے مولا ہر طرف سے مصیبتیں مصیبتیں ہیں آفات ہی آفات ہیں راحتیں ہم سے روٹ گئی ہیں امن چین رخصت ہو گیا ہے انسان انسان کو کھا رہا ہے درندے بنے ہوئے میرے مولا ہر طرف ظالم دندناتے پھر رہے ہیں فرعون للکارتے پھر رہے ہیں تیرے نیک بندوں پر زمین تنگ ہو گئی تیرے غریب بندوں پر یا اللہ جہان سکڑ اور سمٹ کے رہ گیا ہے اے کریم اللہ تو نے ہر دور کے فرعونوں کو عبرت کا نشان بنایا تو نے ہر دور کے قارونوں کو زمین میں دھنسایا تو نے ہر دور کے جباروں کو متکبرین کو شدادوں کو زیر و زبر کیا اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ یہ سارا فریادی مجمع جمعے کی نماز کے بعد سارے